بادشاہت ہوگی وہی ان میں فیصلے فرمائیں گے ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھرپور جنتوں میں ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو نہ مانا تھا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہی ہوں گے اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بہترین روزی عطا فرمائیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائیں گے کہ وہ اللہ سے راضی راضی ہو جائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والے ہیں بات یہی ہے اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے بخشنے والے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قرآن مجید اور کفار کی حالت یعنی ان کافروں کو جو شک و شبہ اللہ کی اس وحی یعنی قرآن میں ہے وہ ان کے دلوں سے نہیں جانے کا شیطان یہ غلط گمان قیامت تک ان کے دلوں سے نہ نکلنے دے گا قیامت اور اس کے عذاب ان کے پاس نہ گہاں آ جائیں گے یہ محض بے شعور ہوں گے اس وقت جو مہلت انہیں مل رہی ہے اس سے یہ مغرور ہو گئے ہیں جس قوم کے پاس اللہ کے عذاب آئے اسی حالت میں آئے کہ وہ ان سے نڈر بلکہ بے پرواہ ہو گئے تھے اللہ کے عذابوں سے غافل وہی ہوتے ہیں جو پورے فاسق اور علانیہ مجرم ہوں یا انہیں بے خیر دن کا عذاب پہنچے جو دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوگا بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد یوم بدر ہے اور بعض نے کہا ہے مراد اس سے قیامت کا دن ہے یہی قول صحیح ہے گو بدر کا دن بھی ان کفار کے لیے عذاب اللہ کا دن تھا اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی جیسے سور فاتحہ کی آیت نمبر چار میں اللہ نے فرمایا میں یوم الدین یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں اور سور فرقان کی آیت نمبر چھبیس میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے اس دن رحمان کا ہی ملک ہوگا اور وہ دن کافروں پر نہایت ہی گراں گزرے گا فیصلے خود اللہ کا تعالیٰ کریں گے جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان رسول کی صداقت اور ایمان کے مطابق جن کے اعمال تھے جن کے دل اور عمل میں موافقت تھی جن کی زبانیں دل کے مانند تھیں وہ جنتوں کی نعمتوں میں مالا مال ہوں گے جو نعمتیں نہ فنا ہوں نہ گھٹیں نہ بگڑیں نہ کم ہو جن کے دلوں میں حقانیت سے کفر تھا جو حق کو جھٹلاتے تھے نبیوں کا خلاف کرتے تھے اتباع حق سے تکبر کرتے تھے ان کے تکبر کے بدلے انہیں ذلیل کرنے والے عذاب ہوں گے جیسے اللہ نے سور غافر کی آیت نمبر ساٹھ میں فرمایا ان عن عبادتی سید خلون جہن یعنی بے شک جو لوگ میری عبادتوں سے سرکشی کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے ہجرت اور جہاد کا سوال یعنی جو شخص اپنا وطن اپنے اہل و عیال اپنے دوست احباب چھوڑ کر اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے پہنچے پھر وہ میدان جہاد میں دشمن کے ہاتھوں شہید کیا جائے یا بے لڑے بھیڑے اپنی قضا اپنے بستر پر اسے موت آ جائے اسے بہت بڑا اجر اور زبردست ثواب اللہ کی طرف سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور نساء کی آیت نمبر سو میں فرمایا ومن يخرج من بيته مهاجرا الله الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع على اور جو شخص اپنے گھر اور دیس کو چھوڑ کر اللہ رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو چکا ان پر اللہ کا فضل ہوگا انہیں جنت کی روزیاں ملیں گی جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے انہیں پروردگار جنت میں پہنچائیں گے جہاں یہ خوش خوش ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر اٹھاسی اور اناسی میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جو ہمارے مقربوں میں سے ہے اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں بھرے باغات ہیں ایسے لوگوں کو راحت و رزق اور جنت ملے گی اپنی راہ کے سچے مہاجروں کو اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنی نعمتوں کے مستحق لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں وہ اللہ تو بڑے حلم والے ہیں بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں ان کی ہجرت قبول کرتے ہیں ان کے توکل کو خوب جانتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوں مہاجر ہوں یا نہ ہوں وہ رب کے پاس زندگی اور روزی پاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو انہتر میں فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزیہ دیے جاتے ہیں اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں جو بیان ہو چکی بس اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہے اس آیت سے اور اسی بارے کی حدیثوں سے صحیح مسلم میں ہے کہ شرحبیل ابن سمت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رومیوں کے ایک قلعے کے محاصرے پر ہمیں مدت گزر گئی اتفاق سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص اللہ کی راہ کی تیاری میں مر جائے تو اس کا اجر اور رزق برابر اللہ کی طرف سے ہمیشہ اس پر جاری رہتا ہے اور وہ فتنے میں ڈالنے والوں سے محفوظ رہتا ہے اگر تم چاہو تو آیت و لدینہ جرو پڑھ لو تفسیر اپنے جدید قبری میں ہے کہ ابو قبیل اور ربیعہ بن سیف معافری رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم رودس کے جہاد میں تھے ہمارے ساتھ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بھی تھے دو جنازے ہمارے پاس سے گزرے جن میں ایک شہید تھا دوسرا اپنی موت مرا تھا لوگ شہید کے جنازے پر جھک پڑے فدالہ رضی اللہ نے فرمایا یہ کیا بات ہے لوگوں نے کہا یہ شہید ہیں اور یہ دوسرے شہادت سے محروم ہیں آپ رضی اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو دونوں باتیں برابر ہیں خواہ اس کی قبر میں سے اٹھوں خواہ اس کی سنو کتاب اللہ میں ہے پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تبری کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ مرے ہوئے کی قبر پر ہی ٹھہرے رہے اور فرمایا تمہیں اور کیا چاہیے جنت میں جگہ اور روزی عمدہ اور روایت میں ہے کہ آپ اس وقت امیر تھے یہ آخری آیت صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس چھوٹے سے لشکر کے بارے میں اتری ہے جن سے مشرقین کے ایک لشکر نے باوجود ان کے رک جانے کے حرمت کے مہینے میں لڑائی کی اللہ نے مسلمانوں کی امداد فرمائی اور مخالفین کو نیچا دکھایا اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے بخشنے والے ہیں